السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 512 یہ بھی ٹو ان ون سبق ہے مدینہ منورہ سے تہجد کے وقت میں یہ سبق دے رہا ہوں سنیے حدیث عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف و جہی کلا کا صدا کا بل معروف و ارشاد و بسرو کلی رجول بسر لکا لك کا وإماطت كل حجر والشوك والعزم عن الطريق لك صدقة وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة الحديث رواه الترمیدی ترجمہ سنیے یہ صدقے کی قسمیں ہیں حضور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر ایک تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے نمبر دو تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے نمبر تین کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے نمبر چار کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے نمبر پانچ پتھر کانٹا ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے نمبر چھ اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے یہ حدیث ترمیزی میں ہے یعنی کسی کو پانی دے دینا یہ بھی صدقہ ہے یہ زبردست حدیث ہے میں تحجد کے وقت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آج کا یعنی آج کا کام یہ ہے کہ یہ حدیث میں کہا نا مسلم تمہارا مسلم اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے اب ظاہر یہ بات ہے کہ اب کہیں ہوں گے میاں بیوی ہے ایک دوسرے کی طرف مسکرا دیجئے صدقے کا ثواب مل جائے گا اور اللہ تعالی بھی ہنس دیں گے اللہ بھی خوش ہوں گے اور جو مسلمان مسلمان بھائی جہاں ملے ایک دوسرے کے سامنے مسکرا دیجئے اس کی عادت ڈالیے یہ مسکرانا نفاق کا نہ ہو بعض لوگ جو ہے اوپر اوپر سے تو بہت اچھی باتیں کریں گے بہت میٹھی میٹھی باتیں کریں گے اور بہت ہی جو ہے ایسے لگیں گے کہ جب کہ جیسے ان سے اچھا ہمدرد کوئی نہیں اور دل کے اندر کینا اور کپٹ بھرا ہوا ہوگا تو یہ نفاق ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا اس لیے دل صاف کر کے مسکرا دیجئے کسی مسلمان بھائی کے سامنے کسی سے آپ کی عداوت ہے اس کے سامنے کسی کو معاف کر دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب میرے ساتھ آپ پڑھ لیجئے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک یہ بڑی زبردست یہ یہ کلمات ہیں اس کی فضیلتیں میں نے ابھی بیان نہیں کی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے وقت پر انشاءاللہ بیان کروں گا بزان ہو رہی ہے فجر کی ہمارے یہاں مدینہ منورہ میں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان مرد اور عورت کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ رب العالمین